یہ وہاں عقیدہ ہے کہ ایسے فرضی کہانیاں اور خیالات کے پیچھے مسلمانوں کی تکفیر اور شرک تشریف کرتے جانا جی، ساتھی لینا اچھا

اچھا، دوسرا اچھا، اچھا، جی میں کہ جنوں معتدل آخیا جاتا ہے کہ یہ مذہب میں معتدل ہے اسلام میں اس کو منافق کہتے ہیں